جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر سنت دامد برکات العالیہ کے جوابات اس میں بہت ہی پیارے انداز سے تربیت فرماتے ہیں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت اور مدنی منہ ہی سوالات کرتے ہیں اور امیر سنت کے جوابات ہوتے ہیں اور کوشش ہماری بھی یہی ہوتی ہے کہ مدنی منوں کو مدنی منوں والے انداز میں سمجھایا جائے تو اپنے گھر کے مدنی منوں کو اس سلسلے میں شامل کیجیے اور مدرس المدینہ میں اگر یہ سلسلہ ابھی اس وقت دیکھا جا رہا ہے تو تمام مدنی منع نہایت ہی ادب کے ساتھ بیٹھ کر پوری توجہ سلسلے کی جانب رکھیں اور جب سلسلے سے آپ اٹھیں گے تو انشاءاللہ شاء اللہ معلومات کا خزانہ آپ کے ہاتھ آ چکا ہوگا لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے اس میں پیارے پیارے ہمارے مدنی گلدستے ہوتے ہیں اور یہ پیارے پیارے مدنی گلدستے ہمارے لیے لے کر آتے ہیں ہمارے پیارے پیارے رکن شورا حاجی اماد تاری اب ان کی جانب بڑھتے ہیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کیسے مزاج ہے آپ کے الحمد رب العالمین آج جی کیا مدنی گلدستے ہیں کچھ پتہ چلے مجموعی طور پر ہاں اللہ بھائی فیضان رمضان جاری ہے جی اور اللہ بلغنا رمضان بھی صحت اللہ سنت جو ہے یہ دعا کرتے ہیں یعنی اللہ تعالی ہمیں عافیت اور صحت کے ساتھ رمضان سے ملائے رمضان میں پہنچائے ہم پہنچے رمضان مبارک کے اندر تو رمضان مبارک کے اندر ہم نے تراوی کیے تلاوت کیے مدار پل شہری کے افطار کے بیان کیے کچھ مسائل ہوتے روزے کے جی اب ہم کچھ روزوں کے مسائل کی طرف آ رہے ہیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ اگر جو ہے ہماری توجہ میں رہے تو ہم اس سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں توجہ نہیں ہو تو نقصان ہو سکتا ہے تو ہمیں نقصان سے بچنے اور فائدہ اٹھانے کے لیے ان باتوں کو سیکھنا چاہیے اور جب بڑے ہو جائیں تو یہ سیکھنا ہی لازم ہو جائے گا تو مدری منوں کو اس پہ توجہ دینی چاہیے تو رمضان المبارک کے روزوں کے کچھ مسائل ہم انشاءاللہ شاء اللہ بیان کریں گے آج تو بارش کی بھی بات ہوگی اور چھتوں وغیرہ کی بھی کچھ باتیں ہوں گی کچھ اچھا۔ چیزیں کچھ چینی چاکلیٹ کی بھی بات کرنی پڑے گی اور پھر اس کے ساتھ یہ ہے کہ کبھی ایسا ہو جاتا ہے ایک تو واقعہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اور ایک مدر ایک مدر گلدستہ دکھائیں گے آنکھوں کے تعلق سے کوئی فریاد کرنے والا فریاد کر رہا ہوگا وہ بھی انشاءاللہ شاء اللہ رحمان دکھانا ہے ایک چیز تو مدنی منوں کو پتا ہوتی ہے کیا روزے میں جان بوجھ کر نہیں کھاتے کچھ نہیں پیتے لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے وہ کیا ہوا دادی امی کھانا کھا رہی ہیں ارے روزہ بھول گئی اب کیا کرنا چاہیے تو اب جو بڑے مدی منع ان کے لیے تو اس میں ہے کہ جن کی عمر بڑی ہو جاتی ہے ان کے لیے مسائل ضروری ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے تو بہت اہم ہے اور چھوٹے مدی منوں کو بھی اس کی معلومات ہونی چاہیے اب یہ کیا ہے آئیے آپ کو مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے روزہ دار اگر بھولے سے کچھ کھا رہا ہو تو کیا ہم پر واجب ہے کہ ہم اس کو یاد دلا دیں اور اگر اس نے کچھ بھولے سے کھا لیا تو روزے کا اب کیا حکم ہے اس کی تفصیل یہ کہ روزے میں کچھ بھول کر کسی نے کھا لیا پی لیا پیٹ بھر کے کھا لیا روزہ نہیں ٹوٹے گا اچھا اب اگر جوان کھا رہا ہے نا طاقتور جوان ہو یا بڑی عمر کا ہو ہے طاقتور یہ کھا رہا ہے تب تو جس کو معلوم ہے کہ روزہ دار ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کو بتا دے کے یاد دلا دے گا آپ کا روزہ ہے اچھا۔ اور اگر وہ کمزور ہے بوڑھا ضعیف ایسا کمزور ہے کہ یہ روزہ پورا نہیں کر سکے گا اور یہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کو نہ بتائے کہ بلک کھائے کہ بھول کر کھا رہا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا نہیں اس طرح اس کو تھوڑی قوت آ جائے گی روزہ ہو جائے گا اس کا پورا صلی اللہ تعالی علیہ دیکھیں پیارے مدیم منو یہ ہیں شرعی مسائل اور یہ ہے کہ شرعی مسائل کی جب بات ہو تو نہایتی توجہ کے ساتھ جو ہے آپ نے سننا چاہیے میں آپ کو تو اس میں ایک مدنی مشورہ دوں گا آپ اپنی ایک ڈائری اور ایک قلم بنا لیں کہ جیسی آپ کا وقفہ ہو کہ بھائی اب مدنی مذاکرے کا وقت ہے اب مدنی چینل دیکھنے کا وقت ہے تو آپ اپنی ڈائری اور قلم لے کر بیٹھے اور جیسی جو بات آپ کی سمجھ میں آئے آپ کو جو بات اچھی لگے ساری باتیں اچھی ہوں گی ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن جو بات آپ کی سمجھ اس کو لکھ لیں پھر آپ کبھی بھی آپ اس کو کھولیں گے دیکھیں گے تو آپ کو یاد آئے گا اچھا یہ فلاں سلسلہ آیا تھا اس کے اندر مجھے یہ بات بتائی گئی تھی اور انداز بھی یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آ جائیں اس قسم کی گفتگو ہو رہی ہے تو اگر ابھی سے آپ یہ لکھنے کی عادت بنا لیں گے نا تو پھر انشاءاللہ شاء اللہ بڑے ہو کر ایک بہت بڑی ڈائری بہت بڑے صفحات بہت سارے صفحات ایسے ہوں گے جو آپ کی زندگی میں آپ کے ہی ہاتھ سے لکھے ہوں گے اور یہ زندگی بھر کا آپ کا سرمایہ ہوگا تو ابھی سے جو آپ کی عمر ہے اگر آپ لکھنا جانتے ہیں تو آپ ان کو لکھنا شروع کر دیجیے ہاں، لیکن اس ایک پھول میں مزید جی۔ گا لکھے ضرور مگر اس کو آپ یہ مت سمجھے کہ میں نے صحیح لکھ لیا ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ یہ لکھیں اور پھر یہ جیسے روزے کے مسائل ہیں تو فیضان رمضان کتاب سے اس کو دیکھے میں نے صحیح لکھا ہے یا نہیں لکھا جی۔ اس کی چیکنگ بھی کریں یہ نہ ہو کہ غلط لکھ لیا ہو آپ اپنے گاڑی صاحب سے بھی چیک کروا دیں صاحب یہ دیکھیں میں نے لکھا ہے آج یہی بات بتائی گئی تھی اور یوں ہو جائے کہ اگر یہ مدارس میں اگر یہ سلسلہ ہو جائے کہ کون کون مدنی منع لکھ رہے ہیں پھر ناظم صاحب یا کاری صاحب چیک کریں اور جس نے زیادہ مدنی پھول لکھے ہیں ان کو تحفے وغیرہ کی بھی ایک ترکیب ہو جائے تو مدینہ مدینہ ہو جائے ہاں، مجلس اس کے معاملے میں جیسی ترکیب بنائے پھر یہ ہوتا ہے مدنی منع ہوتے ہیں بولا گیا تھا دودھ سنا انہوں نے سود پھر کام کچھ کا کچھ ہو گیا تو یہ نہیں ہونا چاہیے تو آگے جو ہے وہ ہم پھر مدنی گلدسے کی طرف بڑھے جی کیا بتا رہے ہیں اب چونکہ لازمی بات ہے ہم چل رہے آہستہ آہستہ اب سمجھیں کہ اگر کوئی چھت پہ سو رہا ہے بارش ہو گئے روزے کے اندر پھر کیا ہوگا چلے بھائی دیکھتے ہیں امیر سنت سے میرا سوال ہے کہ چھت پر سو رہے تھے بارش ہو گئی اور منہ میں پانی چلا گیا تو کیا حکم ہے اگر حل کے نیچے اتر گیا پانی نیند کی حالت میں بارش کا ہو یا ویسے کسی نے ڈال دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا اولا چلا گیا اولے گرتے نا برف کے وہ بارش میں اولا چلا گیا بارش کا خطرہ چلا گیا ہلک کے نیچے تو روزہ ٹوٹے گا چاہے نیند میں ہو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد کاش کا گلاس دیکھا ہے آپ نے کبھی جی دیکھا ہے اچھا یہ بتائیے ایک مدنی منہ نے کانچ کا گلاس لیا نہیں میری بات مانی پھولا کی کر کے ٹھپ کر کے زور سے دیوار پہ مارا کیا ہوگا ٹوٹ جائے گا اب مدری بلّہ بولے کہ بھائی مجھے تو پتا ہی نہیں تھا کہ اگر میں دیوار پہ ماروں گا ٹوٹ جائے گا تو کیا وہ ٹوٹا ہوا گلاس درست ہو جائے گا نہیں تو اب دیکھیں بھائی روزہ بعض جگہ پر ایسا ہے بھائی میری غلطی تھوڑی ہے بارش ہو گئی ہے اولا گر گیا ہے یہ روزہ کیوں ٹوٹ رہا ہے بھائی روزہ ٹوٹ رہا ہے دیکھیں کانچ کا گلاس تھا آپ نے نہیں توڑا آپ کے دوست نے توڑ دیا اس نے توڑ دیا تو روزہ تو ٹوٹ ہی جائے گا جس طرح گلاس ٹوٹ گیا تو یہ چیز ٹوٹ جائے گی پھر ایک بڑی پیاری بات ہے دیکھیں جی روزہ آپ کیوں رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم روزہ رکھ رہے ہیں جب ہم روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لیے اور دنیا میں ہمارا امتحان ہے آزمائش ہے ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت جیسا کرنے کا حکم ہے ویسے کرنی ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے امتحان آتا ہے تو وہ امتحان بھی پورا کرنا ہے اگر آپ کی غلطی نہیں ہے تو آپ کو گناہ تو نہیں ملا یعنی جو بڑے مدنی منع ہیں ان کو اس طرح کی غلطی پہ گنا نہیں ملتا جو جان بوجھ کر توڑے گا تو گناگار بھی ہوگا شرائط پائے جائیں اب وہ گنا سے بچ گیا لیکن روزہ ٹوٹا تاکہ یہ روزہ رکھے اور ثواب کمائے اور یہ بھی ہے نا کہ جب بارش ہو رہی ہے ٹھیک ہے بارش کا موسم لگتا بڑا اچھا ہے کہ بارش ہو رہی ہے اب جو بارش ہو رہی ہے جن کا روزہ ہے ان کو احتیاط بھی رکھنی ہے جی۔ جو ہے بارش کا پانی جو ہے آپ کو اچھا لگے آپ حلق سے نیچے اتر گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا تو جب بارش ہو تو آپ جو ہے احتیاط کیجئے بولنے میں بھی اور یہ کہ جب بارش یہاں پر ہو رہی ہے تو آپ درود پاک پڑھیں پیارے آکا صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اگر یہاں پر بارش ہو رہی ہے کچھ لوگ بارش سے بچتے ہیں کہ ان کو نہانے میں دلچسپی نہیں ہوتی لیکن بہت کو بہت دلچسپی ہوتی ہے بارش کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں یہ نعرہ لگاتے تھے بعض مدری اللہ میاں بارش دو سو برس کی نانی دو اللہ میاں بارش دے سو برس کی نانی دے تو اللہ کے ساتھ میاں کا لفظ نہیں بولنا ہے یہ آپ نے سیکھا ہوگا اور اگر جو بولتے تھے اب یہ بارش کی دعا مانگ رہے ہیں تو چلیں آپ اس طرح کہیے کہ اللہ تعالی بارش دے سو برس کی نانی دے نانی کے لیے بھی دعا کر لیں دادا کے لیے بھی کر لیں سب کے لیے دعا کر لیں اب اب نانی کے کے لیے ساتھ صحت کی دعا کریں سو سال کی نانی اگر مطلب بستر پر بیٹھی ہوئی ہے تو آفیت کے ساتھ ہو نا آفیت کے ساتھ ہو اب بارش ہو گئے اچھا بھائی یہاں بارش ہوتی ہے تو کوئی اس طرف جا رہا ہے کوئی اس طرف جا رہا ہے اگر آپ یہ بارش کا پانی ہے مقدس برکت والا پانی ہے اور آپ ہیں برکت والی جگہ پر مکے میں ہیں مدینے میں ہیں اور وہاں بارش ہو گئی جیسے کہ ابھی آپ کو کچھ مناظر نظر آ رہے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے گمبد خزرا سے ٹکرا رہی ہیں بوندے کیا بات اب مدینے میں بارش ہو گئی تو وہاں پہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کو جانا نصیب کرے ہم بھی جائیں آپ بھی جائیں اب جب مدینے میں بارش ہو گئی تو جو آشیقان مدینہ ہے جو عاشقان رسول ہیں اب جب بارش ہو رہی ہے مدینے میں پورا مدینہ جو ہے ماشاء اللہ ہرا بھرا یہ تو ہے ہی ہرا بھرا بارش سے تو ہر چیز نکھر جاتی ہے نا تو پیارا پیارا سا لگ رہا ہے بادل گرے ہوئے ہیں بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا سرکار کا مدینہ اب جب مدینے میں بارش ہو گئی تو کچھ آشکان رسول ایسے ہوئے کہ جو وہ بڑھتے گئے بڑھتے گئے گمبد خدرہ کے قریب چلے گئے کہ یہاں پر ایسا تھا کہ بارش سے بچتے تھے کہ نہیں نہانا بارش سے لیکن جب بارش ہو گئی تو مسجد نبوی کے طرف چلنا شروع کیا اب جو گنبد خدرہ پہ جو بارش کی بوندیں پڑ رہی ہیں ٹھیک ہے اب وہ چوم رہی ہیں گمبد خدرہ کو آ کر اب یہ کترا آیا گنبد خزرہ پر اور پھر یہ بارش کا پانی جو ہے مزید نیچے کی جانب آ رہا ہے اب یہ برکت والا پانی ہے کاش ایسا ہو جائے ایسا ہو جائے کہ بارش مدینہ اور ہم ہو اور جو گمبد خزرہ پر بوندے آ رہی ہیں تشریف لا رہی ہیں ابھی ہمارے پر آ جائیں اور جو کابت اللہ کی چھت پر بارش کا پانی آ رہا ہے رحمت سے نیچے کی جانی بات پرنالا یہ دیکھیے یہ پانی جو پرنالے سے یہ گر رہا ہے بارش مدینہ کی آپ نے ہاں، دیکھی ہاں، ہاں۔ ابھی آپ بارش بیت اللہ شریف دیکھ رہے ہیں کہ حالت رحمت اللہ تعالی کا برسا کے جانے والوں پر گوہر کروں ابرے کرم سے عرض یہ کی ہے اللہ تبارک ہمیں بارش کی برکت عطا فرمائے مقدس پانی مقدس جگہ پہ عطا فرمائے بارش مکہ نصیب فرمائے بارش مدینہ نصیب اچھا، اس میں عاشقان رسول کے انداز مختلف ہوتے ہیں ہاں۔ جیسے آپ نے کہا نا ایک تو کسی ذوق والے کو یہ کہ گمبد خزرہ جو ہے اس کی بارش کے قطرے سینے پہ پڑے اور برکت حاصل ایک تو یہ انداز ایک ہی انداز ہے اور ایک ہی انداز ہوتا ہے کہ جب بارش ہو رہی ہو تو بعد عاشقان رسول گمبد خزرا سے دور ہو جاتے ہیں دور ہو جاتے ہیں کیوں اچھا۔ کہ گمبد خزرا پر بارش پڑی اور وہ پانی نیچے آیا کہیں ایسا نہ ہو میرے قدم کے نیچے آ جائے تو یہ بھی انداز ہوتا ہے وہ مجھے بڑی پیاری بات یاد آئی کہ وہ کیا ہوا ایک شخص مسجد النبی شریف اللہ صاحب سلاۃ والسلام میں حاضر تھا تو دیکھا ایک فقیرانہ انداز میں ایک شخص پانی پلا رہا ہے سب کو اب یہ ایسا شخص تھا جس کو کچھ لوگوں کی ان کی خبر وغیرہ تھی یہ تھی اس سے دیکھ کر پہچان لیا یہ پوچھا اب محمود غزنبی ہے اچھا۔ غزنبی کے بادشاہ ہیں جو پانی پلا رہا جی، پانی پلا رہا تھا جو شخص اس سے کہا ہاں تو کہا یہ کیا حال بنایا ہوا ہے کہا میں بادشاہ وہاں ہوں یہاں کا فقیر سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ کیا ہوا کہ یہ یہاں سے وہاں سے متاثر ہو کر واپس آیا آ رہا تھا تو دیکھا یمن کا بادشاہ بڑے کرو فرب کے ساتھ بڑے اچھے لباس کے ساتھ اور اس انداز سے شان و شوکت کے ساتھ آ رہا ہے تو اس نے چونکہ یہ پہلے متاثر ہو گئے تھے کے رسول کے انداز کو دیکھ کر اب یمن بھی عاشقان رسول تو وہ اس سے بولا یار تمہارا یہ انداز ہے کیسا لباس پہنا ہوا اور تم یہاں پر ہو اس نے کہا میں یہاں کا فقیر ضرور ہوں مگر میرے آقا نے جو مجھے اتنا نوازا ہے میں یہ ساری چیزیں لے کر یہ آیا ہوں کہ یہ جو میری شان و چوکت ہے یہ آپ ہی کے در سے ملی سبحان اللہ اپنا اپنا اپنا انداز ہے تو بہرحال آپ بارش سے کہا چلے گئے تو میں نے کہا ذوق شوق کا ایک ہاں، انداز یہ بھی بیان کر دیا جائے ماشاء اللہ یہ تو ایک مدنی پھول اپنے بارش کا کے بارے میں تذکرہ کیا اور بارشیں دیکھی مدنی منوں نے ذوق سے شوق سے ہی دیکھی ہوں گی امید یہی ہے اور ایک انداز اور ہوتا ہے مدنی منوں کا یہ بارشوں میں تو کچھ کرتے ہیں یہ چھتوں پہ بھی ٹاپ کے ادھر ادھر جا کر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے آئیے مدری گلدستہ دیکھتے ہیں السلام علیکم اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام ہے محمد اتاری پیارے باپا جان بعض بچے پڑوسی کی چھت پر اپنی پتن یا تو چیز لینے جاتے ہیں ایسا کرنا کیسا ہے اول تو پتنگ تو نہیں اڑانی چاہیے یہ گندے بچوں کا کام ہوتا ہے اچھے بچے پتنگ نہیں اڑاتے پتنگ اڑانا جو بالغ ہیں ان کے لیے تو گنا بھی ہے نا پتنگ اڑانا تو بچوں کو ابھی سے عادت بنانی ہے کہ پتنگ نہیں اڑانی اور اگر بال چلی گئی بال سے بھلے بچے کھیلیں مدنی منع کھیلیں لیکن اس طرح نہ کھیلیں کہ دوسرے کو تکلیف ہو یا اپنے آپ کو تکلیف ہو تو چھت پہ احتیاط سے آنا جانا چاہیے کہ بازو کا چھت پر جانے سے اور کود پھاند کرنے سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ مدنی منع گر جاتے ہیں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے گر جاتے ہیں تو ہاتھ پیر ٹوٹ سکتا ہے بعض اوقات بچے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں فوت بھی ہو جاتے ہیں چھ سال کا مدنی منا جو دس رمضان مبارک کو آج سے چھ سال پہلے پیدا ہوا تھا اور بےچارا وہ چھ سال کے بعد دس رمضان کو وہ چھت سے تقریباً تیس فٹ نیچے گرا بال کونی سے گرا نیچے اور اس کا انتقال ہو گیا دار المدینہ کا مدنی منا یہ اپنے مرکز روڈیا لاہور میں تو اچھے بچے احتیاط کرتے ہیں وہ بھی بےچارا اچھا بچہ ہوگا قسمت میں اس کے بس قضا لکھی دی اللہ اس کی مغفرت کرے اس کی تو خیر بچہ اس کو تو اللہ تعالی اس کے صدقے میں اس کے ماں باپ کی مغفرت کرے ہماری بھی مغفرت کرے ان کے ماں باپ کے حق میں کی شفاعت قبول فرمائے اچھا باپا اسی طرح بعض بچے جیسے بجلی کے بورڈ ہیں یا استری ہے یا چھری وغیرہ ہے اس قسم کے بورڈ وغیرہ اس قسم کے جو آلات ہوتے ہیں اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں تو منع کریں نا جس کام کا تو بعض اوقات اسی کام کی طرف زیادہ جا رہے ہوتے ہیں ان کو مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے لائٹ جل رہی ہوتی ہے بند ہو رہی ہوتی ہے تو اس بارے میں کیا کہیں گے ہاں یہ کہ اول تو یہ بورڈ بجلی کے اور اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ ماں باپ کو چاہیے کہ نیچے نہ ہوں اوپر کی طرف ہو تاکہ بچوں کا ہاتھ نہ پہنچے اب اگر ہے ہی نیچے بنا ہوئے تو اس پر کوئی تکیا رکھ دیں یا کوئی وزنی چیز رکھ دیا اگر جس کو بچے نہ ہٹا سکیں ورنہ یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اس میں انگلی بچے تو ڈالتے ہیں لپکتے اس کی طرف انگلی ڈال دے خدا نہ خاصا کرنٹ لگ گیا تو اس سے بچوں کی بھی جان جا سکتی ہے اس سے احتیاط مدنی منع مدنی منوں کو بھی احتیاط کرنی ہے کہ اس طرح بجلی کے ان چیزوں کو پلک کو تاروں کو ان چیزوں کو نہیں چھیڑنا ہے جی تو پیارے پیارے مدنی منو جو امیر السنت دامت برکات العالیہ نے ہمیں مدنی پھول عطا فرمائے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے اچھا آپ نے کچھ ایسے بڑے دیکھے ہوں گے یا آپ بھی جو ہے چیک کریں بسوں کا چوٹ کا نشان ہوتا ہے کسی کے یہاں پہ نشان ہوتا ہے ٹانکے لگے ہوتے ہیں کسی کے ہاتھ پہ نشان ہوتا ہے تو ان سے جب معلومات کی جائے بھائی یہ کیا ہوا تھا بولے بچپن میں یوں ہوا تھا میں گر گیا تھا اچھا یہ بچپن کا نشان ہے اچھا یہ بچپن تک تک ہوتا ہاں، ہوتا ہے ہے ہاں <laughs> وہ اچھا پھر یہ بچپن تک ہوتا ہے یہ پھر یہ نشانت جو ہے بعض کے چہرے پر بھی ہوتے ہیں بعض کے ایسی جگہ پر آ جاتے ہیں کہ وہ زندگی بھر جو داغ بنا ہوتا ہے اس کی جو خوبصورتی ہوتی ہے اس کو جو ہے مان کر دیتا ہے اچھا پتہ چلتا ہے کیا ہوا تھا پٹاخہ پھاٹ رہے تھے تو اس کی وجہ سے یہ پٹاخہ جو ہے وہ ہاتھ نہیں پھٹ گیا یہ کیا ہوا یہ جی میں چھت سے گر گیا تھا تو یہ زیادہ تر چھوٹے جو ہوتی ہیں نا وہ بچپن کی ہوتی ہیں اور جو ہے کہ بعد میں بھی جو ہے وہ نشانات جو ہے چھوڑ جاتی ہیں تو پیارے پیارے مدنی منو ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا ہے کہ جس سے ہمیں نقصان پہنچ سکے پھر یہ کہ لگنے والی چیز ہوتی ہے لگ بھی جاتی ہے لیکن ہم نے احتیاط ضرور رکھنی ہے نہیں نہیں میں زیادہ تیز دوڑ کر نہیں جاؤں گا وہ آپ نے دیکھا وہ جو اپنا اینیمیٹڈ خاکہ ہے وہ جلدی جلدی نیچے اتر رہا ہے اوپر جا رہا گر جاتے ہیں پھر آ کر کے گر گئے میرے کے اسپتال میں جانا ہوا تو ادھر چھوٹا مدنی منا تھا یعنی کہ تقریباً بارہ سال کا تو ہوگا بارہ سال تیرہ سال اس کی غالباً عمر ہوگی تو وہ جل گیا تھا اب اس کے جسم کے اوپر ایک باریک سا کپڑا جو ہے وہ گھر والوں نے لگایا ہوا ڈاکٹر نے لگایا ہوا تو میں یہ کیا ہو گیا تو بتا چلا کہ یہ جو بچہ جو تھا یہ کبوتر بیٹھا ہوا تھا بجلی کے تار پر تو اب یہ کہ اس نے ہاتھ بڑھایا تو کبوتر تو اڑ گیا اور یہ بجلی کے تار میں جو ہے یہ پھنس گیا اب جس کی وجہ سے اس کا جسم جو ہے جل گیا تو پیارے پیارے مدنی منو کچھ نہیں پتا کچھ نہیں پتا کہ مصیبت کہہ کر کوئی آتی ہے پریشانی کہہ کر کوئی آتی ہے کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں اب انہیں کہ اس نے بھی تو کیا تھا بھائی ٹھیک ہے وہ بچ گیا لیکن ہو سکتا ہے آپ پھنس جائیں یہ بائک جو ون ویلنگ کر رہے ہوتے ہیں یہ اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں یا پتنگ لوٹ رہے ہیں یہ کہ وہ پتنگ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں آپ تو پتنگ کی طرف دیکھ رہے ہیں نا پتنگ آ رہی ہے سب پتہ کی طرف نیچے آپ دیکھیں آنکھیں آپ نیچے دیکھیں گاڑی کیا اوپر سے آئے گی آپ اوپر دیکھ رہے ہیں گاڑی کیا اوپر آئے گی اب جو آ رہا ہے تیز اسپیڈ میں آ رہا ہے اب یہ کہ اس کو پتا چلا کہ آپ نکل جائیں گے آپ نکلے نہیں آپ پتنگ کی طرف ہی دیکھے ہوئے یا پھر آپ چھت پہ آپ پتنگ کی طرف پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے آ گئے ابھی بسوں کا اس اتنے محب ہو جاتے ہیں کہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کس جگہ کھڑے ہوئے ہیں اب پیچھے پتنگ اڑاتے اڑاتے پیچھے کی طرف گر گئے یہ گر بھی جاتے ہیں پتنگ لوٹتے لوٹتے گر جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں پیارے مدنی منو اس قسم کے کام نہ کیجیے کہ جس سے پریشانی بھی آپ کو بچیں گے اچھا یہاں ایک مدنی پھول اور بھی ہے کہ ماہ رمضان میں بھی مدنی منع بڑے چھوٹے کھیل رہے ہوتے ہیں پوری رات کھیل رہے ہوتے ہیں یہ سارے جی۔ کام کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں کھیلوں میں اس طرح کے نقصان ہیں اور پھر اتنے پیارے مہینے میں اتنے میٹھے میٹھے مہینے میں عبادت والے مہینے میں اللہ تعالی کو راضی کرنے والے مہینے میں آپ کو تلاوت کرنی چاہیے آپ کو مزے مذاکرے دیکھنے چاہیے آپ کو صدقہ خیرات کرنے چاہیے ٹھیک ہے صدقہ خیرات آپ کو نہیں کرنی والدین نے آپ کو جو دیا وہ آپ نے ان کے پیسوں سے دیا تو وہ الگ بات ہے تو بہرحال آپ کو اچھے اچھے کام کرنے ہیں جی آپ نے اچھے اچھے کام کی جگہ کھیلنا شروع کر دیا ہے تو یہ کھیلنے کے لیے نہیں ہے رمضان مبارک میں آپ کو کھیلنے وغیرہ کے معاملات اس طرح نہیں کرنے ہیں بلکہ اچھے اچھے کام کرنے ہیں اچھا ہم چل رہے ہیں روزے کے مسائل کی طرف تو روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا ٹوفیا منہ میں رکھنا کیسا چوئنگم منہ میں رکھنا کیسا خیر چوئنگم ٹافی ایک الگ چیز ہے چینی کا مسئلہ ہم آپ کو بھی بیان کر رہے ہیں جی روزے میں چینی منہ میں رکھنا کیسا اگر چینی رکھے اور گھل کر ہلک سے نیچے اتری تو تو روزہ ٹوٹ جائے گا بلّہ و اعلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بڑا پیارا مدنی گلدستہ کے مدنی منوں کو ایک شرعی مسئلہ معلوم ہو گیا اب کیا لے کر آئے ہیں آپ بھائی یہ مطلب ٹافیاں بھی منہ میں نہیں رکھیں گے اور چیزیں بھی نہیں رکھیں گے کیونکہ یہ چیزیں الگ سے نیچے اتر جاتی ہیں تو ان چیزوں سے بچنا ہے مدری منوں کو ہر چیز سے ٹافیوں سے بھی بچنا ہے چوئنگم سے بھی بچنا ہے بنٹی سے بھی بچنا ہے سب چیزوں سے بچنا ہے <laughs> بس یہ سمجھ یہ تو منہ پہ منہ میں رکھنے تو دور کی بات ہے اس کی خوشبو سے بھی بچنا ہے ہاں، ٹافی آپ سونگ سونگیں گے تو پھر منہ میں رکھیں گے جی، جی۔ اور پھر الگ سے اترے گا پھر روزہ آگے پیچھے ہو جائے گا تو جی۔ روزہ آگے پیچھے نہیں کرنا بھائی یہ ٹافی آگے پیچھے کر دیجیے آپ اور اس کے کے ساتھ دوسری چیز یہ بھی ہے کہ اسی طرح برش وغیرہ بھی ہم جیسے کرتے ہیں نا پیسٹ اب یہ دانتوں میں کر رہے ہیں اس کا بھی ذائقہ نیچے اتر جاتا ہے تو ہم نے ٹوٹ پیسٹ جو ہے یا برش جو ہے وہ بھی ہم نے روزے میں نہیں کرنا اور بہتر یہ ہے کہ ہم عادت بنائے صرف مسواک کرنے کی مسواک روزے میں بھی کر سکتے ہیں روزے کے اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں اور جو ٹوتھ پیسٹ وغیرہ کا استعمال ہے ٹوتھ برش میں لازمی ہے پیسٹ کا استعمال ہوتا ہے وہ ہم روزے میں نہیں کر سکتے تو اس لیے ان چیزوں سے ویسے ہی عادت ہو جائے مسواک ادا کرنا سنت ہے اور مسواک کے فضائل پہ تو میں سمجھتا پورا رسالہ آپ کو دیا ہے نا مسواک کیا رسالہ بھی ہے اور مسواک کی مدنی تحریک بھی ہے تو آپ کیا مسواک کی مدنی تحریک کے اندر نہیں ہے ہونی چاہیے مسواک ہے جیب میں آپ کے میرے ہاتھ تو ویسے ہی بڑی پتی سے مسواک ہے اس وقت چکیسے ابھی باقی ہاں. ہے یہ پیلو کے مسوا کی ہے نہیں ہے کس کی ہے ہاں یہ میری اپنی آپ کی ہے مدنی منی کی نہیں ہے بھائی میری ہے اس وقت بڑی پتلی سی ہے یہ مسواک جو ہے نا آپ کے پاس ہونی چاہیے اور آپ کا اس مدنی تحریک کا یو سمجھے یہ ہتھیار ہے یہ مدنی ہاں، ہاں۔ ہتھیار آپ کے پاس ہونا چاہیے اور یہ ہتھیار جو ہے نا آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور وہ ہتھیار جو ہے وہ نیام میں تلوار ہوتی ہے تلوار جو ہے نا وہ اس کا ایک پورا وہ باکس ہوتا ہے اس کے اندر رکھی ہوتی ہے اس کو نیام کہتے ہیں اس میں ہوتی ہے تو آپ کا جو یہ مدنی ہتھیار ہے نا نا یہ آپ کے دل کے قریب ہونا چاہیے اس وقت جیب ہونی چاہیے اور اس کو ارے واہ بھائی یوں لگا کے رکھیں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو پیر صاحب کی مسواک دیکھیے کبھی یوں لگے ہوئی آئیے آپ کو دکھاتے دیکھیں پیر صاحب کی یوں مسواک ہوتی ہے اور مدوی مذاکروں میں بس اوغت نظر آ رہی ہوتی ہے پیاری رات پیاری پیاری اللہ کی ہے پیاری پیاری فیضان بروا جاری رہے گا فیضان جان جاری رہے گا آپ کی وشوگ کہ بھائی پیر صاحب کے تو مسواک لگی ہوئی ہے آپ کی بھی مسواک ہونی چاہیے ہم اپنے سلسلے کی طرف آ رہے آخر میں ایک مدنی گلدستہ ہم آنکھوں کے لیے وظیفے کے تعلق سے ایک مدنی منوں کو ہم بڑا پیارا سا ایک مدنی گلدستہ سمجھنے کے تعلق سے جی بڑا اہم مدنی گلدستہ دکھا رہے دکھائیے ایک لذیذ چورن آپ کو بتاتا ہوں میں نے بھی کافی استعمال کیا یہ آنکھوں کے لیے بہت میں نے کہا انشاءاللہ شاء اللہ آپ اس کو مفید پائیں گے سونف مصری اور ایرانی بادام تینوں ہم وزن لے کر اچھی طرح باریک پیس کر مکس کر کے بڑے منہ کی بوتل میں محفوظ کر لیجئے اور بلا ناگا روزانہ نہار منہ یعنی خالی پیٹ ایک چائے کی چمچ بغیر پانی کے کھا لیجیے ایک چمچ سے کچھ زیادہ ہو گیا تب بھی حرج نہیں ہے لیکن شوگر کے مریض نہیں کھا سکتے طویل عرصہ استعمال کرنے سے انشاءاللہ شاء اللہ وجل آنکھوں کی بینائی کو بھی فائدہ ہوگا جو کوئی ہر نماز کے بعد یا نورو گیارہ بار پڑھ کر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں پر دم کر کے آنکھوں پر پھیر لیا کرے انشاءاللہ شاء اللہ وجل بینائی سلامت رہے یہ پنچورا سفا دو سو اڑتیس پر ہے جی تو پیارے پیارے مدنی منو آپ نے امیر السنت دعوت برکات ملالیہ کے مدنی پھول سنے آپ کے ساتھ جو بھی پریشانی ہے جو بھی معاملہ ہے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو آپ مدنی مذاکرے میں اپنی کال ریکارڈ کروائیں اور ان شاء اللہ مدنی مذاکر کی جو مجلس ہے آپ کے سوالات سن کر پاپا تک پہنچا دیں گے ہو سکتا ہے چلائیں گے ہاں۔ ضروری تھوڑے پہنچائیں گے ہم ایسا کوئی ضروری نہیں آپ کرے وہ ہے کہ رہ شجر سے امید بہار رکھ اتنا مشکل سا جملہ بول دیا تو وہ جب ہریالی ہر طرف ہو جاتی ہے تو اتنا خوبصورتی آئے گی اور وہ آپ اگر درخت سے وابستہ رہیں گے تو سبزہ مل جائے گا آپ کو پیارے پیارے منو آپ کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے آپ پریشان پریشان ہیں سبق یاد نہیں ہو رہا گھر میں دل نہیں لگ رہا ہے پڑھائی میں دل نہیں لگ رہا ہے جو بھی پریشانی ہے اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا کروں پھر کیا کرنا ہے آپ مدنی مذاکرے میں فون کیجیے اور اپنی کال ریکارڈ کروائیے ان شاء اللہ ممکنہ صورت میں آپ کی کال جو ہے باپا کے مدنی مذاکرے میں چلا دیں گے اور پھر آپ کو بھی آپ کے مسئلے کا حل مل جائے گا اور آپ کے ذریعے سے دیگر مدنی منوں کو بھی اس مسئلے کے بارے میں معلومات ہو جائے گی تو اللہ سجل ہمارے اس آج کے سلسلے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور جس انداز سے امیر سننا چاہتے ہیں اس انداز سے ہمیں سلسلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے اپنے مذہب کا اظہار کرتے ہیں ریبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی فیضان مدنی مذاکرہ جاری رہے انشاءاللہ مذاکرات